راہگت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمین گئے کہ اللہ بہتریں یا ہوا بہتراں ہوا حرک مشرقین شرکہ کھنگت مشرقین میں برابر سمجھ دیاں میں شریک سمجھ دیاں أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھلا کھائیں کہ وہیں آسمان پیدا کھدا اور دھرتی اور پیدا کھدا اور آسمان ایشا آف نازل کھدی فَأَمْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةً اور یہ آف ذریعہ اللہ تبارک و تعالی با رونقیں باغ تھگاں تھگا کان لکم ان تنبتو شجرہا اللہ تبارک و تعالی سے شوے بس ٹھوکنین شوے استطاعت نین کے شوہ درشکان درشکاں روزے نے باغاتا درش کا آہرا روزے نے الہم اللہ کوئی معبود ہے وہاں کو میں شریک بھی میں ہمسر بھی ظاہر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی شریک نے اللہ تبارک و تعالی کوئی ہمسر نے بل ہم قوم یادلون بلکہ ایک قوم کسیں بلکہ ایک قوم کسیں ہواں نمک شرکہ کھنگا اللہ گوں معبود بڑھنگا نگا اللہ کو شریک بڑھنگا نگا اللہ گوں اللہ کا ہمسر بڑھنگا نگا اللہ تبارک و تعالیٰ اے دگا شاہ ہٹ دیت امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا بھلا کھائیں کہ وہیں دھرتیارا قرار بڑھے تھا کہ دھرتی قرار ہند بڑھیں تھے انسان جانور اِسی لوا کرارا پکڑ مکانات کوٹھی مکان رہائش ہند کل چیز اِسی لوا موجود ہاں وجالہ انہارا کھائیں بھلا کھائیں کہ ہوائیاں اے دھرتی لوا نہر بڑے تھگا اللہ اکبر اے دھرتی لوا نہر کس اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے تھگا چکر اللہ مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا مختلف حندیں لوا مختلف ممالک مختلف علاقہ لہا نہر بڑے تھگاں چشمہ بڑے تھگاں اور آ چشمہ کسیں انسان آئیں فائدہ سنگیں اور مخدومی مخلوق ہے تو فائدہ سنگیں وجال وجالہ بین حاجزا اور کھائیں ہوائیں دھرتی چکا میخ بنے ہاں، پہاڑ کساں دھرتی ہے میخت ہاں، پہاڑ کساں دھرتی چکا اللہ تبارک و تعالی میخ بنے تو بین البحرین حاجزا اور کھائیں ہوائیں اک دو سمندر دو دریا وا آڑ بڑے تھا دو دریا واٹی می سمندر لوا مل گا ہاں ٹیمی آ دریا کساں یا ہندشے چل گا بظاہر آہیں لوا کوئی رکاوٹ نین کوئی آڑ نین کوئی دیوار حائل نین لیکن آ دویں دریا سمندر لوا میں مل گا کہ دیر دیر تک کسیں آہیں آف مکس نے بھی گا یا دریائے آہیں آف صاف ہیں یا دریائے آہیں آف ہیں صاف ہیں آف گدلا روا گدلہ ہیں آف صاف ہیں آف لوا نے روا اللَّهُ اللہ الشیں کوئی ہیں ہواں کوئی معبود عسیں کے الہ ہے ہواں کو میں فجیہ بھی میں شریک بھی بل اکثرهم لا لایا اکثریت اکثریت کسیں ہمارا واقفیت نین اکثریت کیسے ہر علم نین سمجھ نین امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اللہ تبارک و تعالیٰ شیئے کھائیں ہوا تکلیف زدہ تکلیف والا بے قرار مرد میں بے قرار مرد مارا جواب آ دے گئے اور آں آہیے دعا قبول کھن گئے اور آہیے تکلیفہ ہٹن گے وحید خُلَفَاءَ خلاف اور شعرا کسیں دھرتی لوا خلیفہ بڑے تھے انسان کسیں دھرتی لوا خلیفہ ہیں گندے انسان کمزور بھی گئے باوجود چھن کے <clears throat> چکھر <clears throat> مزے مزے جانوراں طاقتور ہیں جانوراں لیکن ہاں انسان سامڑویا وزیف ان کا سمجھ کے اطاعت اور فرما بردار بن دو رغت ایک اللہ کمالات ہیں الہم اللہ اللہ سے اسیں کوئی معبود مَ کا اللہ شریک بھی اللہ فجی بھی قلیل ما تذکرون اللہ سے بہت بعض کھمے مردمہ یا شوش شوکسے شعلح کھم مردم کسے نصیحت حاصل کرنا امن کروں فی ظلمات البر والبحر اللہ تبارکے کھائیں ہوا شعرا خشکی اور تری سمندر دریا اور خشکی لوا خشکی اور تری اندھیرا لوا شوارا دگا دے گئے انسان کسیں اے چیز کا غورہ کس کتن کا اللہ تبارک و تعالی خوش کی لوا تری لوا انسان آرہ دگا دے گئے يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ اور کھائیں ہوا کا گواز آشیش تیں خوشخبری بڑھیں تو وزیر رحمت ایشا ہاں، اور ایشا پیشہ گندے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انتظام کھزا کہ ہور میں پیدا گئے گر پیشہ گواز پیدا گئے اور اگر اگلفیشہ بادل پیدا گا اور اے انسان سنگا مخلوق سنگا ان کا سمیا الارم بھی گئیں کہ بھئی تیاریاں کھنے اور پھیدا گئیں ما غورہ کنوں کہ اگر بغیر گوازا بغیر بادلہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ششتا ہے نا میں سنگ سکھر مشکل بھی ازا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی ہے اَََ اللہ اللہ اسے کوئی معبود ہے وہاں اللہ اللہ شریک بھی اللہ ہوں فجی بھی اللہ عما یشرکون اللہ تبارک و تعالیٰ گے کہ اللہ ذات بلند ہیں ہواں چیز ہے شاہ اے شریک گا اللہ تبارک و تعالیٰ شریک شاہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شریک شاہ الخلق ثم یعیدہ ردو کو سمای اللہ لشک کھائیں ہوا کو تخلیق ابتدا کھنگیں اور ہوا کو دوبارہ پیدا کھنگیں اور پھر دوبارہ پیدا کھت ظاہر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اک ذات ہیں ہوائیں اک ابتدائی طور مخلوق اور پیدا کھزا اور آن دوبارہ پیدا کھت دوبارہ واپس لوٹے نہیں کس سے اے نہ گوشی کہ ماں مرا رواں مردائے پشت ماں ختم بیا رواں میرے مر گئے پشت ختم نبی بلکہ اللہ تبارک و تعالی آہیارا حضیح گر جمع کت آہیار قیامت روشی جمع کت اور آئر حساب و کتاب کت اور کھائیں ہواں شعرا آسمان رزق کا دے ہواں ہم رزق کا دے گئیں آسمان لہا دھرتی لوا اللہ اکبر ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی ذاتہ اور یہ کھائیں ہواں مارا آسمان لوا مارا دھرتی لوا وہاں کرز کا اللہ تبارک و تعالیٰ اک ذات اللہ شی اسے کسے کوئی کوئی ان کے معبود ہے وہاں کمیاں و شریک بھی ظاہر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ذات وحدہ ہیں قل برحان کم ان کن صادقین اللہ تبارک و تعالیٰ گے کہ ہوا لوگ میاں کو شریک بڑھیں گت ہواں کو میں ہمسر ہمسر قائلت ہواں سمجھ گاں کہ میں ہوں فجی اتھیے دستیں ہواں اے سوچ گاں کہ میں ہوں کسے شریک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں محبوب تارا گوش کہ کوئی دلیل پیارے اگر چھوا سچا ہے قل لا يعلم من في السماوات ال... قل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله امی محبوب تھا گوش کہ دھرتی آسمان علاوہ اللہ گر علاوہ یا علم غیب ہے کس مالک نین کس جانوخ نین علم غیب کلی مکمل طورہ کسیں اللہ رب العزتہ گریں وما یشعرون ایان یبعثون اللہ شکریں اشارہ اے نے پتا ہاں، اے لوکارہ اے نے پتا کہ کھزے اے دوبارہ زندہ بیت قیامت علم کسیں اللہ تبارک و تعالی خسر ندا قیامت علم اللہ تبارک و تعالی گریں خز قیامت قائم بھی علم صرف اللہ گریں بل ادارک علمهم فی بل هم فی منها منہا هم منها عمون اللہ تبارک و تعالی شکیں بلکہ آخرت آخرت بار علاوہ کافر علم کسے بس بھی دوشدہ کافر آخرت علم بار علاوہ بس بھی دوشدہ ظاہر ہیں سائنس ہر چی ترقی کت چی اگا برو آئیے باوجود آخرت علم ہے آخرت بار علاوہ آن کوئی خبر آرت نہ کہ مرگا پشتا پوچھتا چھ پشتا پوچھتا حالات چھے ہاں مرگا پوچھتا مردہ چھ تکلیف لویں چھ آسانی لویں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ ایک شک لوت بلہم منہا امون بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانی ہے کہ اے ایسے نا کھورت ایک ایسے نا کھور بھی دیا ظاہر آخرت علم بار علاوہ کافر کساں مشرق کساں کھورت ہمارا کوئی پتہ نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور پتہ ہیں کہ مر گئے پشتہ چھ حال ہیں دعا کرنے اللہ رب العزت مارا عمل کرنے گئے توفیق کا نصیب فرمینی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین